ابو بکر بن ابی اویس نے بیان کیا انہوں نے سلیمان بن بلال سے بیان کیا کہ یہ بن سعید نے کہا میں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ایک بدوی گاؤں کا رہنے والا جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ بھوک سے مویشی تباہ ہو گئے اہل و عیال اور تمام لوگ مر رہے ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کرنے لگے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابھی ہم مسجد سے باہر نکلے بھی نہ تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور ایک ہفتہ برابر بارش ہوتی رہی دوسرے جمعے میں پھر وہی شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ بارش ہونے سے مسافر گھبرا گئے اور راستے بند ہو گئے بشقہ بمانی مل صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار انتیس